اور آگے فرمایا وہ اول جیشن میر امتی یزونا مدینت قیصر مغفور لہم دوسری بات یہ ہے کہ میری امت کا وہ پہلا گروپ وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے دار حکومت کے اوپر حملہ کرے گا وہ بھی سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں میرے بھائیوں اب اس حدیث کا امیر معاویہ سے کیا تعلق ہے نبی السلام السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے اور آگے کہہ رہے ہیں میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسرے روم کے دار حکومت کے اوپر حملہ کرے گا وہ بچے ہوئے ہیں اب اس حدیث کا امیر معاویہ سے کیا تعلق ہے جناب میں مالک کہتے ہیں کہ میری خالہ انہوں نے نبی علیہ السلام السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے جو سمندری جہاد کرے گا اور جن کے لیے جنت وارک ہو گئی ہے نبی علیہ اسلام نے دعا کی اور فرمایا کہ تو انہیں سے ہے اب جناب میں مالک کہتے ہیں کہ وقت آیا میری خالہ سمندری جہاد کے لیے نکلی اپنے خامد عبادہ ابن سامد کے ساتھ کن کی قیادت میں فرمایا امیر معاویہ کی قیادت میں کس کی قیادت میں مسلمانوں نے پہلا سمندری جہاد کیا پہلا لشکر سمندری جہاد کے لیے نکلا کس کی قیادت میں امیر معاویہ کی قیادت میں سن ستائیس ہجری میں جناب عثمان کے زمانے میں لیکن سمندری جہاد کرنے والے لشکر کے سربراہ امیر معاویہ تھے اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت ہوگی تو کیا یہ امیر معاویہ کے لیے ہے کہ نہیں جی ہے اور آگے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام میری امت کا وہ پہلا گروپ جو کیسر حکومت کے اوپر وہ بھی بخشے ہوئے ہیں اب روم کے کے دار حکومت قسطنطینیہ اوپر سب سے پہلے حملہ کس کے زمانے میں ہوا امیر معاویہ کے زمانے میں ہوا ان کو بھیجنے والے کون تھے امیر معاویہ تھے تو میرے بھائیوں اس لحاظ سے اس حدیث میں جناب امیر معاویہ کی شان بیان ہو رہی ہے ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے ان کی منقبت بیان ہو رہی ہے میرے بھائیو امیر معاویہ کی شان اس لحاظ سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام وسلام جن صحابہ کرام سے وہی لکھواتے تھے اللہ کا کلام لکھواتے تھے قرآن لکھواتے تھے وہ کئی ایک تھے اور میں سے ایک امیر معاویہ بھی تھے کیا لکھتے تھے قرآن وہی اللہ کا کلام اور ایک چھوٹا اعزاز نہیں ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس لحاظ سے بھی کہ آپ اللہ کا کلام لکھ رہے ہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ نبی علیہ السلام آپ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں آپ کو امین سمجھ رہے ہیں یہ جناب معاویہ کے اوپر آپ کے اعتماد کا بہترین اظہار ہے میرے بھائیوں جناب امیر معاویہ کی شان یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی حکمرانی سنبھالی تو انہوں نے پوری دنیا میں جہاد کا جال پھیلا دیا کہیں افریقہ میں جہاد ہو رہا ہے کہیں سر کی سرد پہ جہاد ہو رہا ہے کہیں روسی ریاستوں کی سرد پہ جہاد ہو رہا ہے کہیں مسلمان کابل تک پہنچ چکے ہیں یہ سب کچھ جناب امیر معاویہ کے زمانے میں ہوا ہے میرے بھائیوں جناب معاویہ کے فضائل تو بہت ہیں لیکن جہاں ان کے فضائل ہیں ان کے مخالفین بھی بہت ہیں اور یہ کون ہے صحابہ اکرام کے دشمن رافضی جو امیر معاویہ کی عزت کیا کریں گے وہ ابو بکر کی عزت نہیں کرتے عمر کی عزت نہیں کرتے عثمان کی عزت نہیں کرتے رضی اللہ تعالی عنہم میرے بھائیوں جیسا کہ شیخ عبد الماجد حافظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ رافتی تو رافتی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے اپنے اپنے آپ کو سنی کہنے والے اپنے آپ کو احدیث کہنے والے یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم صحابہ اپنی آخر کو تباہ برباد کر رہے ہیں ان کے بارے میں کئی طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں مثلا کبھی یہ کہیں گے کہ امیر معاویہ وہ شخص ہیں جن کو نبی علیہ السلاط اسلام نے بدعا دی تھی کیا بدعا دی تھی جی؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے کہا تھا کہ معاویہ کا پیٹ نہ کیا کہا تھا معاویہ کا اس میں کیا بات ہے یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ جہنم میں جائے نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہا کی آخرت بہت برباد ہو جائے اتنا ہی کہا کہ پیٹ نہ بھرے اور یہ بھی میرے بھائیوں ان کے حق میں بہتر ہے یہ بھی ان کے حق میں یہ بھی ان کے حق میں میرے بھائیوں بہتر ہے وہ کیسے میرے بھائیوں امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں نبی علیہ السلام والسلام سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے انی اشترط تو علی ربی عز و جل میں نے اپنے رب سے وعدہ لیا ہے عہد لیا ہے کیا عہد لیا ہے میں نے کہا تھا اللہم انما انا بشر اللہ کما یرضى البشر وارضب کما یرضى البشر اللہ میں انسان ہوں جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے کبھی کبھی مجھے بھی آ جاتا ہے یا اللہ غصے کی حالت میں اگر میں کسی وقت کسی کو بدوا دوں کسی کو بدنام کروں کسی کو برا برا کو اس کے حق میں خیر کا باعث بنا دینا و ثواب کا باعث بنا دینا اس کے ذریعے اسے صاف کر دینا تو جب نبی علیہ السلام والسلام نے امیر معاوضہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کرے اس کا پیٹ نہ بھرے یہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس وقت جب کہ نبی علیہ السلام والسلام نے کسی صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ معاویہ کو لے کر آؤ لیکن جناب معاویہ کھانا کھا رہے تھے اس آدمی نے واپس آ کر کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں آپ نے صحابی کو پھر بھیجا کہ معاویہ کو بلا کر لاؤ بلانے گئے وہ پھر کھانا کھا رہے تھے تو نبی علیہ السلام اسلام نے کہا تھا کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے اب یہ الفاظ تو آپ نے کہہ دیے لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ جب میں کسی کو بدوا دوں کسی کو لانت کروں تو میری بدوا میری لانت اس کے حق کی شکل میں تبدیل ہو جائے تو یہ بدعا بدعا نہ رہی کیا ہو گئی دعا ہو گئی میرے بھائیوں جناب معاویہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب علی رضی اللہ عنہ سے لڑائیاں لڑی ہیں تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ صحابہ فہمیاں پیدا ہوئی انسان تھے بشر تھے معصوم نہیں تھے ہوا یہ تھا کہ جناب عثمان ابن عفان جو ہمارے تیسرے خلیفہ راشد ہیں انہیں مدینہ منورہ میں مظلومانہ شہید کیا گیا امیر معاویہ اس وقت مدینہ میں نہیں تھے شام میں تھے دمشق میں تھے جب ان کو اطلاع ملی انہوں نے اعلان کیا کہ جناب عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے انہیں قتل کیا جائے ان سے بدلہ لیا جائے یا انہیں میرے حوالے کر دیا جائے نئے خلیفہ کون تھے جناب عثمان کے بعد نئے خلیفہ کون تھے جناب علی رضی اللہ عنہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے معاویہ میری بیعت کرے مجھے خلیفہ مانے مجھے حکمران مانے حالات جب ٹھیک ہو جائیں گے تب میں جناب عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کروں گا ان سے بدلہ لوں گا اور ان کو قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا یہی سے جناب علی جناب علی معاویہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی اب جناب علی نے فیصلہ کیا کہ معاویہ اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی لڑی جائے یہ فیصلہ کس نے کیا جناب علی اللہ عنہ نے چنانچہ وہ ایک لاکھ افراد کو لے کر عراق سے نکلے کوفہ سے نکلے کہاں گئے شام گئے اور جناب علی کے گروپوں کے درمیان لڑائی ہو گئی اب اس میں جناب امیر معاویہ کو کئی لوگ قصوروار ٹھہراتے ہیں لیکن میں گزارش کر چکا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا امیر معاویہ غصے میں تھے تھے کہ جناب عثمان کو اس انداز میں مظلومانہ طور پہ شہید کرنے والے قاتل جناب علی کے گروپ میں کیوں شامل ہو گئے ہیں جناب علی کے گروپ میں کیوں موجود ہیں ان کو قتل کیا جائے ان کو میرے حوالے کیا جائے اور جناب علی اپنی جگہ پہ درست تھے وہ کہتے تھے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں حالات کے اوپر کنٹرول حاصل کر لوں معاویہ بھی میری بیعت کرے شام بھی میرے کنٹرول میں آ جائے اس کے بعد میں جناب عثمان کے قاتلوں سے بدلا لوں گا چنانچہ لڑائی ہوگی اور لڑنے کے لیے امیر معاویہ عراق نہیں آئے بلکہ جناب علی عراق سے نکل کر کہاں گئے ہیں شام گئے ہیں غلط فہمی اب ان دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی لیکن جناب امیر معاویہ نے جناب علی کے اوپر کوئی فتوا نہیں لگایا انہیں کافر نہیں کہا انہیں منافق نہیں کہا بلکہ جناب امیر معاویہ جناب علی کی عزت کرتے رہے یہ مانتے رہے کہ مجھ سے افضل ہیں مجھ سے بہتر ہیں اقتدار کے حقدار ہیں خلافت کے حقدار ہیں بیت کے حقدار ہیں اور جناب علی نے کبھی بھی جناب امیر معاویہ کو کافر نہیں کہا منافق نہیں کہا برا بلا نہیں کہا لڑائی ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھی اب لڑائی ختم ہو گئی معاملات ختم ہو گئے اب میرے لیے مناسب نہیں ہے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان معاملات کو لے کر بیٹھ جائیں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کبھی جناب علی کو پر تنقید کریں کبھی جناب امیر کو پر تنقید کریں نہیں میرے بھائیوں کسی مسلمان کو یہ سیب نہیں دیتا اسی لیے امام ابو راضی رحمہ اللہ ان کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا میں معاویہ سے بغض و دعوت رکھتا ہوں مجھے ان سے نفرت ہے مجھے ان سے کراہت ہے کیوں کہنے لگا اس لیے کہ انہوں نے جناب علی سے لڑائی کو لڑی ہے علی جو حکمران تھے خلیفہ تھے امیر معاویہ کا حق نہیں بنتا کہ ان سے لڑے تو ابو زرا راضی نے کہا تھا کہ معاویہ کا لب بڑا رحیم ہے رحیم کا منا کیا میرے بھائیو رحم کرنے والا یعنی کہ وہ معاف کر دے گا وہ رحمت کرے گا اور کہا کہ معاویہ کے جو مخالف ہے جناب علی وہ بھی بڑے جناب علی سے لڑائی کو لڑی ہے کیوں ان کے درمیان دخل اندازی کر رہا ہے کیوں ان کے درمیان جج اور فیصل بننے کی کوشش کر رہا ہے تو میرے بھائیوں یہ معاملات ہوئے گزر گئے اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم نہیں تھے اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو کسی نہ کسی صحابی کو پر تلوار چلا رہے ہوتے جناب علی کے گروپ میں ہوتے تو ان صحابہ اکرام کے اوپر اور اگر امیر معاویہ کے گروپ میں ہوتے تو شاید ہماری تلوار ان صحابہ اکرام کے اوپر چل جاتی جو جناب علی کے ساتھ تھے اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم نہیں تھے یہ فطرے کا دور تھا اور اللہ نے ہمیں بچا لیا امام ابن الحرفی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا کہ ہم صحابہ کے اوپر تلواریں چلائیں اب ہاتھ تو محفوظ رہے ہیں زبانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے یہ زبانیں ان کے اوپر چلانی نہیں چاہیے ان زبانوں سے ان کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے میرے بھائیوں ہمارا فرض بنتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں حسن زن رکھیں ان کو اچھا سمجھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے آپ کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں آپ کی قیادت میں حج کیا ہے آپ کے ساتھ مل کر عمرے کیے ہیں آپ سے قرآن سیکھا ہے آپ سے ذکر و اسکار کے طریقے سیکھے ہیں بڑے عظیم لوگ ہیں اگر ان سے چھوٹی موٹی کتائیاں ہوئی ہیں ان کتائیوں کی وجہ سے ان پہ تنقید کرنا ان کی توحید کرنا ان کی گساخی کرنا اپنی آخرت بہو برباد کرنے کے مطابق ہے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں ان کے لیے دعائیں خیر کریں اللہ کہتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم کہ وہ لوگ جو مہاجر اور انصاری صحابہ اکرام کے بعد میں آئے ان کی خوبی ہے ان کی یہ صف ہے کہ وہ پہلے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے جنہوں نے ہم سے پہلے اسلام قبول کیا جو ہم سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے حق میں کوئی بغض نہ رکھنا کوئی کینا نہ رکھنا ہمارے دلوں کو ان کے معاملے میں صاف رکھنا تو تو میرے اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل ان کے معاملے میں صاف رہے ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں محبت ہو اور ہم اپنے دلوں میں ان کے بارے میں کینا پالے بغض و عداوت پالے میرے بھائیوں یہ قرآن کے منشا کے خلاف ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے صحابہ اکرام اگر ان سے چھوٹی موٹی کتائیاں ہوئی ہیں تو یہ ان کے عظیم کارناموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور پھر وہ توبہ استغفار کرتے رہے اللہ سے معافیا مانگتے رہے اللہ ان کو معاف کر دے گا اللہ غفور الرحیم ہے اللہ تباب الرحیم ہے اور بعد میں آنے والے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ان کی چھوٹی موٹی اللہ نظر انداز کر دے گا ورنہ جو لوگ ان تنقید کرتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں ان کی گساخیاں کرتے ہیں یہ توہین یہ تنقید یہ گساخیاں بھی ان کے لیے باعث و ثواب بن جائیں گی نبی علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا صحابہ سے جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں کلاش کسے کہتے ہیں صحابہ اکرام نے کہا تھا ہماری نگاہوں میں مفلس وہ ہے کلاش وہ ہے جس کے پاس دن و دینار نہ ہو سونا چاندی نہ ہو مالو متا نہ ہو گھر نہ ہو نبی السلام اسلام نے فرمایا تھا حقیقت میں مفلس وہ ہے کلاش وہ ہے فقیر وہ ہے جو روزے قیامت آئے گا اور اس کے نام اعمال میں بہت نیکیاں ہوں گی بڑی نمازیں ہوں گی بہت سب کا خیرات کیا ہوگا بڑے حق کیے ہوں گے بڑے عمرے کیے ہوں گے بڑی دلاوتیں کی ہوں گی لیکن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو کئی لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے برا برا کہا تھا اس نے مجھے گالیاں دی تھی اس نے میرے اوپر الزامات لگائے تھے اس نے میرے اوپر تومتے لگائی تھی اب اللہ کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کو دے دیں گے جن کے اوپر یہ ظلم کرتا کرتا رہا رہا رہا جن جن جن کے کے اوپر لگاتا کی اوپر تنقید کرتا رہا جن کی گساہیاں کرتا رہا اب یہ ادر و ثواب تقسیم ہوتا جائے گا اور صورتحال یہ ہو جائے گی کہ دعویٰ کرنے والے اب بھی موجود ہوں گے اور اس کا ثواب ختم ہو چکا ہے اب اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور یہ آدمی جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر حاضر ہوا تھا اب زیرو ہو چکا ہے بلکہ گناہوں کا اس کی کمر پہ لا دیا گیا ہے اور پھر اس کو جنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا کیوں کیوں کس لیے کہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر تنقید کرتا رہا ان کی بیجتی کرتا رہا ان کے الزامات لگاتا رہا ان کے اوپر توہمتے لگاتا رہا اور اگر یہ تہمت لگ رہی ہو امیر معاویہ کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہو امیر معاویہ کے اوپر یہ گستاخی ہو رہی ہو امیر معاویہ کی تو پھر روزے قیامت کیا بنے گا میرے بھائیوں اس لیے اپنی زبانوں کو کنٹرول کنٹرول کرنا چاہیے نبی علیہ السلام نے ایک بار جناب ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا کہ معاف کفا علیہ کہا دا اگر کامیابی چاہتے ہو اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھا کرو جناب معاف کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلات وسلم کیا ہماری وہ باتیں جو صبح و شام ہم کرتے ہیں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا تو آپ نے کہا تھا معاف کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں جہنم میں پھینکا جائے گا ان کلمات کی وجہ سے ان الفاظ کی وجہ سے جو اپنی زبانوں سے نکالتے رہے اس لیے صحابہ اکرام سے محبت کیجیے اپنی اولاد کو بھی صحابہ سے محبت کرنے کا درس دیجیے اپنی بیگم کو بھی صحابہ اکرام سے محبت کا درس دیجیے اور ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس کا مقصد ان کو تنقید کرنا ہو ان کی توہین کرنا ہو ان کے اوپر تہمت لگانی ہو ان کی گساخی کرنا ہو اگر آپ امیر معاویہ سے محبت کریں گے تو ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ جناب عثمان سے محبت کریں گے جناب عمر سے بھی محبت کریں گے جناب سے بھی محبت کریں گے لیکن جب آپ کسی غلطی کی وجہ سے جناب معاویہ کو اوپر تنقید کریں گے پھر خطرہ یہ ہے کہ آپ اور صحابہ کلام کو بھی تنقید کریں گے مثلاً اگر کوئی آدمی امیر معاویہ کے اوپر اس لیے تنقید کرتا ہے کہ انہوں نے جناب علی سے لڑائی لڑی ہے تو جناب علی سے لڑنے والے اکیلے امیر معاویہ تو نہیں تھے دیگر صاحب اکرام بھی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان کے اوپر بھی تنقید کریں گے بن بناس کے اوپر بھی تنقید کریں گے پھر آپ جناب کے اوپر بھی تنقید کریں گے جناب زبید کے اوپر بھی تنقید کریں گے جناب ایسا کے اوپر بھی تنقید کریں گے کیونکہ ان کی بھی غلط فہمی نے جناب جیسی بھی چھوٹی سی غلطی آپ امیر معاویہ کی تلاش کریں گے ایسی غلطی کسی اور صحابی کی بھی مل جائے گی تو کیا آپ ان کو بھی تنقید کریں گے ان کی بھی گستاخی کریں گے کس کا نقصان کریں گے اپنا نقصان کریں گے صحابہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا میرے بھائیوں صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے کبھی کبھار ان میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہو گئی ورنہ عام طور صحابہ ایسے نہیں تھے اور اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے ہمیں چاہیے ہاں بھی ان سے محبت کریں تاکہ روز قیامت ہمارا شمار ان کے ساتھ ہو نبی علیہ السلام نے ایک بار ایک صحابی سے کہا تھا جو یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا قیامت کب پپا ہوگی آپ نے کہا تھا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے اس نے کہا تھا قیامت کی تیاری میں میری بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں بہت زیادہ روزے نہیں ہیں بہت زیادہ کا خلاف نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام وسلام سے محبت کرتا ہوں میرے بھائیوں یہ صحابی پانچ میں سے کتنی نمازیں پڑھتا ہوگا کتنی نمازیں پڑھتا ہوگا وہ کہہ رہا ہے میرے ناما مال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں تو کتنی نمازیں پڑھتا ہوگا دو تین کتنی پڑھتا ہوگا آپ کے خیال میں جی وہ کہہ رہا ہے بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں میرے مال میں اور کہہ رہا ہے میرے نام میں بہت زیادہ روزے نہیں ہیں تو آپ کے خیال میں رمضان کے کتنے روزے رکھتا ہوگا جی سے رودے نفلی سب کا خیرات ہے ورنہ صحابہ اکرام کے زمانے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی صحابی نماز چھوڑتا ہوگا یا فردی رودے ہوگا یا فرد کا ادا نہیں کرتا ہوگا تو وہ صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ میرے نام آماد میں بہت زیادہ نفلی رودے نہیں ہیں نفلی نمازیں نہیں ہیں نفلی سب کا نہیں ہے لیکن میں اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا تھا تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تو روتے قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی صحابہ اکرام نے پوچھا کیا یہ اصول یہ بشارت یہ فضیلت اسی کے لیے ہے کہ سب کے لیے ہے آپ نے کہا تھا سب کے لیے ہے جناب مار کہتے ہیں یہ اصول سن کر یہ بشارت سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کیوں کہنے لگے اس لیے کہ اگرچہ میرے اعمال ابو بکر صدیق کی طرح نہیں ہیں عمر فاروق کی طرح نہیں ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ کے صورت اسلام سے محبت کرتا ہوں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں عمر سے محبت کرتا ہوں اس محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ روزے قیامت مجھے ان کی رفاقت ملے گی ان کا ساتھ ملے گا تو میرے بھائیوں صحابہ اکرام سے محبت کریں گے تو جنت میں ان کی صحبت ملے گی ان کی رفاقت ملے گی اور اگر ان ان کی کی توہین کریں کریں گے گے تو خطرہ یہ ہے کہ جنت کی بجائے کہیں جہنم میں نہ جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نہ فرمائے جیسی زندگی اللہ ہم سے چاہتے ہیں جو ہم ایسے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے جو ہمارے بہن بھائی فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مفر فرمائے اللہ ہماری مشکلات حل فرمائے اللہ ہمارے معاملات آسان فرمائے اور جو کچھ اس درس میں کہا گیا ہے